تعاون کے بغیر بھی اللہ مدد کرنے پر قادر ہے لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے ظاہری ظاہری طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جی کوئی نہ کوئی پیٹھ دبانے والا تو ہونا چاہیے نا پیٹھ دبانے والا ہونا چاہیے اس انداز میں اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کر دی یہ کیوں بھیجے بے یک فا طارفم من الزین کا فرو تاکہ کاٹ کے ایک حصے کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے او یک بیتا ہوں اور تقسیم کے لیے یا ذلیل کرے وہ ان کو کہ بعض کافروں کو قتل کر دے بعض کافروں کو ذلیل کر دے اور وہی ہوا کہ ستر کافر قتل ہو گئے اور ستر کافر گرفتار ہو گئے فین کلبو خائبین پھر وہ ہو جائیں گے ذلیل اور ظاہر ہے کہ جنگ بدر ہی وہ جنگ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کفر کی کمر کو توڑ دیا بڑے بڑے کافر قتل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی بات سکھا دی ان تصبرو و تتقو صبر کرنا تمہارا کام تقوی اختیار کرنا تمہارا کام اور فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کرنا یہ اللہ کا کام ہوگا الحمد للہ اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنك عفو اللهم استر عوراتنا وآمن يا الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع صلى الله تعالى على خير خلقه محمد